زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریق جنگ عرب میں جنگ کی حیثیت ایک قومی پیشے کی سی تھی ذرائع معاش کی قلت ضروریات زندگی کی کمیابی اور اجتماعی ضبط و نظم کے فقدان سے عربوں میں جنگجوئی کی عادت اس قدر پکی ہو گئی تھی کہ وہ قتل و خور ریزی اور لوٹ مار کو اپنی خصوصیات بلکہ مفاخر میں شمار کرنے لگے تھے غالباً ابتدا میں صرف پیٹ بھرنے یا پانی لینے یا چراگاہوں میں جانور چرانے یا انتقام لینے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی ہوگی لیکن صدیوں تک شمشیر زنی اور مردم کشی کے کھیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان کو خوخاری کا ایسا چسکا لگ گیا تھا کہ خوریزی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ مقصود بذات بن گئی تھی اور اس کے ساتھ شقاوت سنگدلی انتقام جوئی کینہ پروری درندگی وحشت اور وہ تمام خصائص بھی ان کی سیرت میں نمایاں ہو گئے تھے جو اس قسم کی زندگی بسر کرنے سے قدرتی طور پر نشو و نما پاتے ہیں قبیلوں اور خاندانوں میں پشت ہا پشت تک عداوتیں منتقل ہوتی تھیں دشمن قبیلے کو ہر طرح تباہ و برباد کیا جاتا تھا آتش انتقام کو بجھانے کے لیے دشمن کو عذاب دینے اور بے حرمت کرنے کے نہایت وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے محض اظہار فخر و شجاعت کے لیے بھی بسا اوقات نوع انسان کا خون بے دریغ بہا دیا جاتا تھا